اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں کچھ نیک کام اور کچھ برے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے